ابو عثمان نے بیان کیا کہ ہم حضرت رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ریشم جو شخص بھی پہنے گا اسے آخرت میں نہیں پہنایا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو تیس